تھوڑی سی بات سائنس کی کریں گے ویسے سائنس کے بارے میں تو بہت سارے آپ کو ویب سائٹ پہ بہت ساری چیزیں ملے گی اور ماشاء اللہ بہت لوگوں نے اس پہ محنت بھی کی آج بھی کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ فیوچر میں بھی کریں گے بہت سارے ڈاکٹرس ہیں بہت سارے پی ایچ ڈی کیے ہوئے انہوں نے بہت سائنس پہ ریسرچ بھی کیا اور جیسے ہی ناسا یا کوئی اور جب ہمیں بتا دیتے ہیں سائنس کے بارے میں تو جھٹ سے ہمارا دھیان اس طرف آتا ہے کہ ہمارے قرآن میں یہ بات اللہ نے پہلے ہی بتا دی تھی جو آج ہمیں پتہ چل رہی ہے یہاں پر میں نے ایک آیت لکھی ہوئی ہے سوریہ طارق آیت نمبر ون ہے سمائی و طارق قسم ہے آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی اب یہاں پر جب بھی آپ ترجمے دیکھیں گے تو اس میں یہی آئے گا کہ رات کا ستارہ یا رات کو آنے والی یعنی ستارے کی بات کی جا رہی ہے مراد چمکنے والا ستارہ اب روٹ ورڈ میں اگر جائیں تارک کے تارک سے نہیں یعنی تارک اس کا روٹ ورڈ ہے تو ڈکشنری میں اس کا معنی آتا ہے ایک تو ایک رات کے وقت آنے والا دوسرا اس کا معنی آتا ہے چمکنے والا ستارہ جو شائننگ اسٹار ہوتا ہے ایک آتا ہے رات کا ستارہ اور ایک آتا ہے کھٹکھٹانے والا نوک کرنے والا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کیا ہوتا ہے نوک کر رہے ہیں تو اگر روٹ ورڈ میں ہم جائیں گے تو اس میں ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے کھٹکھٹانے والا آج ریسنٹلی یعنی نائنٹین سکسٹی سیون کی بات ہے یعنی بہت دور کی بات نہیں ہے قریب کی بات نہیں ہے جوسلین بیل کر کے ایک سائنٹسٹ ہے یعنی سائنٹسٹ تھی جنہوں نے یہ ریسرچ کیا انہوں نے ڈسکور کیا کہ ایک ستارہ ہے جس کی آواز کھٹکھٹانے والی ہوتی ہے جیسے ناکنگ ہوتی ہے نا آپ جا کے ویب سائٹ وغیرہ پہ جا کے دیکھے یا ناسا پہ بھی جا کے دیکھے پلسر اسٹار کر کے آتا ہے تو اس کو آپ دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پہلے تو کٹکھٹ کھٹا رہا ہے پھر وہ ہیلی کاپٹر کی آواز یا پھر وہ ایکچوئل میں آواز یہ ہے کہ کنٹینیوس اگر آپ ناک کریں گے تو کیسی آواز آتی ہے وہ ایکچوئل میں آواز ہے اس کی کنٹینیو ناک کر کے دیکھیں کیسی آواز ہے تو وہ ناکنگ آواز کبھی ڈسکور کی گئی نائنٹین سکسٹی سیون میں جوسلین بیل نے یہ ڈسکور کیا لیکن قرآن میں اس کا ذکر کب کیا گیا eight June six hundred thirty two عیسوی سے پہلے یعنی انحاف وسلم نے یہ بات ہمیں پہلے ہی بتا دی کہ یہ بھی ایک ستارہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ چمکنے والا بھی ہے چمک ہے اس کے اندر اور ویسے بھی ستارے تو رات میں ہی نظر آتے ہیں اور کھٹکھٹانے والا آواز کھٹکھٹانے والی آواز آتی ہے پلسر اسٹار جسے کہتے ہیں بہرحال یہ تارک ورڈ تارک یہ بھی ایک معجزہ ہے آج ہمیں پتہ چل رہا ہے لیکن اللہ نے پہلے ہی بتا دیا جب سائنٹسٹ بتا رہے تھے تو جن لوگوں کو عربی پہ مہارت تھی جو صحیح میں روٹ ورڈ وغیرہ جانتے تھے انہوں نے جب سنا یا دیکھا تو جھٹ سے وہ پکار اٹھے کہ یہ تو اللہ کے کلام کے اندر پہلے سے موجود ہے اور اللہ کا کلام ہی ہے یہ ہو سکتا ہے کسی اور کا نہیں تو قرآن اللہ کا ایک بڑا معجزہ ہے ایک ورڈ تارک اس کے میننگ اس کے اندر جو چیزیں سب کچھ ہے آج اسی کے اندر تو سبحان اللہ